حضرت بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزب احد کے دن دو زرہیں اوپر نیچے پہنی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھ